میں بلکہ اس کی پور رقو میں اللہ تعالیٰ جل نے اپنے بندوں کے صفات بیان کی ہیں کہ رحمان کے بندوں کے صفات اور کردار کیا ہوں گے کیا ہوتے ہیں یہ اس نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی شور اللہ تعالیٰ نے فرمائی وعباد الرحمان رحمان کے بندے ہم تمام کی تمام جتنی چیزیں ہیں تمام کائنات کائنات کے اندر جتنے چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور سارے اللہ رب العالمین جل جالو کے غلام ہیں کوئی یہ بات مانے نہ مانے اس کا وہ غلام ہے اللہ تعالیٰ کی قوانین میں وہ جکڑا ہوا ہے دہریا ہے وہ بظاہر اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے اس سے آنکھیں لے لیں جب اللہ تعالیٰ چاہے اس سے کان لے لیں جب اللہ تعالیٰ چاہے اس کو اس پر فالج گرا دے جب اللہ تعالیٰ چاہ دے اس کو موت دے دے <laughs> وہ کھاتا اللہ تعالیٰ کا ہے پیتا اللہ تعالیٰ کا ہے وہ دوسری بات ہے کہ احمق ہے حماقت اس کی اپنی جگہ پر اس کی حماقت سے میری کوئی بحث نہیں ہے صرف یہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل کا غلام نہ ہو چاہے وہ سمجھے نہ سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے جس طرح کوئی کسی کی قیدی ہو لیکن وہ سمجھتے کہ میں تو آزاد ہوں اس کے پاؤں میں ہلکی بیڑیاں لگی ہوئی ہیں وہ چلتا پھرتا ہے جس طرح گدا گدے کے ساتھ وہ رسی ہوتی ہے وہ پیچھے باندھ دیتے ہیں ہمارے علاقوں میں بڑی لمبی رسی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو بالکل آزاد ہوں لیکن جب وہ ایک حد تک چلتا ہے تو پھر اس کو وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ تمہیں کسی کسی کا مجھے پیچھے سے ہم سارے اللہ تعالی جل جلاجالحو کی قانون میں جکڑے ہوئے ہیں ہم سارے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں لیکن یہ اللہ تعالی جل جلاجالحو نے اپنے غلام کا جو خاص غلام ہے جو خاص بندے ہیں اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے ایسے آدمی جتنا ہی اللہ کے بندے ایسے لفظ ہے کہ سے آدمی جھوم جاتا ہے جس طرح کوئی بڑا بادشاہ اپنے کسی غلام کے بارے میں کہے کہ یہ میرا غلام ہے بہت عظیم باپ کسی بیٹی کے بارے میں کہا کہ یہی میرا بیٹا ہے اس کی بیٹی بارہ ہوتے ہیں پندرہ ہوتے ہیں دس ہوتے ہیں چھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ یعنی اس کا مطلب کیا ہو خاص بیٹا ہے یہاں تو اس لفظ میں اللہ تعالی نے اس خصوصیت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرے بندے ہیں دوسری بات و عباد الرحمٰن میں اللہ تعالی جل جلالہ نے عباد الرحمان کے ساتھ عباد اللہ نہیں لگایا عباد العظیم نہیں لگایا اللہ تعالیٰ کا نام عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا نام کریم ہے اللہ تعالیٰ کا نام رزاق ہے اللہ تعالیٰ کا نام قہار ہے اللہ تعالیٰ کا نام غفار ہے اللہ تعالیٰ کا نام خالق ہے اس تمام بڑی بہت سی صفاتوں صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے بندوں کی کے لیے عباد الرحمان کا لفظ چن لیا رحمان کا لفظ چن لیا اس میں اس طرف اشارہ دیا میرے جو بندے ہوں گے وہ مہربان ہوں گے جس طرح کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے اے بہادر کی بیٹھے مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہادری کی جوہر دکھا دو اے سخی کی بیٹھے یہ سخی کا بیٹا ہے اب اس کو غیرت دلاتا ہے کہ جو باپ سخی ہو تو تم کیا کرو تم سخاوت کرو یہاں اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے رحمان اپنے لیے رحمان کا صفت یہاں لا کر یہ بتاتا ہے کہ میرے بندے میرے رنگ میں رنگی ہوئی ہوں گے میں مہربان ہوں میرے بندے بھی مہربان ہوں گے جو بندہ مہربان نہیں ہے وہ میرا بندہ نہیں وہ شیطان کا غلام ہے تیسری بات اس سے یہ معلوم ہو گئی کہ یقیناً ہم سب اللہ تعالی کی قانون میں جکڑے ہوئے ہیں غلام ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہیں بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں جی تو اللہ تعالیٰ کے ہیں کئی تو اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن وہ حماقت سے شیطان کے ماننے والے ہوتے ہیں جس کا دشمن ہے جس طرح پاکستان کے ملک کے اندر کوئی انڈیا کا ایجنٹ ہے پاکستانی پاکستان کا کانا کارا ہے پاکستان میں پل رہا ہے پاکستان میں بیٹھا ہے اور کام کس کے لیے کرتا ہے انڈیا کے لیے کرتا ہے ہم کہہ ہیں بڑا خبیص ہے ہے پاکستانی ہم اس کہتے ہیں پاکستانی ہے لیکن پاکستان کے اندر رہ کر کس کا کام کرتا ہے انڈیا کا کام کرتے ہیں امریکہ کا کام کرتا ہے دوسری جو ممالک ہے اس کے کام کرتا ہے پاکستان کے خلاف چلتے ہیں پھر اللہ یہ اس طرح بندہ جب اپنے رب کے خلاف چلتا ہے تو یہ شیطان کا ماننا ہے یہ شیطان کا ماننا ہے تو شیطان گئی شیطان کا ماننا شیطان کی بندگی ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گی آج کے دن مسلمہ وہ مجرم لوگ سچے لوگوں سے نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ اے بنی آدم اے اولاد آدم کے اولاد تم کو میں نے نصیحت کی تھی تقید کی تھی کہ شیطان کی عبادت مت کرو تو معلوم ہوا کہ بعض شیطان کے بندے ہوتے ہیں بعض رحمان کے بندے ہوتے ہیں اگرچہ ہم سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں لیکن بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور بعض شیطان کی بندگی کرتے ہیں اور جو رحمان کی بندگی کرتے ہیں اس کے اندر مہربانی کی صفت ہونا ضروری ہے اگر اس کے اندر مہربانی کی صفت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندی نہیں بن سکتے ایک بات تو یہ عباد الرحمان سے یہ بتایا اب اللہ جل نے اپنے بندوں کے صفات اور کردار بیان کیے ہیں مثلا میاں اختیار کرتے ہیں بہت اس میں بہت کچھ اس میں کہا ہے پورا رکو ہے تو صرف ایک ہی آیات کی اس میں ترجمہ کروں گا آپ کو وہ پوری کبھی مجھے نہیں ہو سکے گا وقت نہیں ہے اور اس میں سارے مسلمان اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کی اخلاق بتائے ہیں کردار بتایا ہے اب میں کیسے اس کو بیان کروں تھوڑی اس وقت میں لیکن میں ایک بنیادی چیز میں آپ کو بیان کروں گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی ہی قرار دیا ہے وعباد الرحمن يمشون على الارض هونا رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی زمین پر آج جی کے ساتھ ان کی ساری کے ساتھ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی چیز اپنے بندوں کی صفات میں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اس میں اللہ تعالی نے آج جی کو ذکر کیا کہ اس کی بنیادی صفت آج جی ہے ان کی ساری ہے جس آدمی کے اندر نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کو مان ہی نہیں سکتا وہ اللہ تعالیٰ کے سر کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے نہیں جھک سکتا آج یہ وہ پہلی چیز ہے کہ وہ خدا کے سامنے وہ انسان کے لیے رفت ہموار کرتا ہے اس کا دل کو بناتا ہے یہ بندگی اس سے بندگی پیدا ہوتی ہے اس سے انسان کے اندر اچھی اخلاق آتی ہے ہمارے ایک پشتو کا شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ و نادر چکر کمال ترنا اظہار دا یہ ایک ایسی نادر چیز ہے ایسی عجیب چیز ہے کہ ہر کمال اس سے نکلتا ہے پھوٹتا ہے جب آدمی کے دل میں آنا کا مرض ہوتا ہے میں تو اس دل میں اللہ تعالی نہیں آتا وہ اللہ تعالیٰ وہ دل اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ نہیں جاتا کیونکہ اب اس پر ایسا زنگ چڑھ چکا ہے کہ اب زنگ کے بعد اس پر سیکل نہیں ہوتا اس پر سیکل اس وقت آئے گا کہ پہلے زنگ کو دور کریں آپ کسی چاقو زنگ چڑھا ہوا ہے اوپر سیکل ہو سکتا ہے پہلے کیا کرو گے اس سے زنگ کو دور کرو گے اس کے بعد اس پر کیا وہ سیکل ہوگا جب تک دل کے اندر انا کا زنگ لگا ہوا ہوگا اس وقت تک آپ کے دل میں اللہ تعالی کی صفات اللہ تعالی کی عظمت نہیں آئے گی خوف نہیں آئے گا یہ خوف اس وقت آئے گا جب آپ ایک بار اپنے آپ سے نکل جائیں ابو عزیز بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا اور خواب میں میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا خواب دیکھے یہ کہ اس میں آزادی ہے جس کو دیکھو تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کیا اللہ میں آپ کے قرب کیسے حاصل کروں گا ابو عزیز تعمیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ, ال... کہ مجھے اللہ تعالی نے فرمایا اترک نفس کا وتعال نفس کو چھوڑ دو پھر آ جاؤ اسی بات کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ دوسرے پیرائے میں فرماتے ہیں اما من خاف مقام ربی و نہن نفس انل ہوا فین جنت ہی الما بنیادی سیوری کیا ہے اپنے نفس کو پر پاؤں رکھنا ہے اور یہ کام آسان بھی ہے مشکل بھی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنائے آسان ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور جو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اگر مشکل ہے اگر وہ آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو مشکل ہے اس کے لیے اور جو شخص توازن اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقامات نصیب فرماتی اور توازو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے اس شخص کے کے اندر اندر دل توازو ہے بات کی علامت ہے کہ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کا خوف چایا ہوا ہے جگلو اپنے آپ کو بہت روش روشنی والا کہتا ہے کہ میں جب رات کی طریقی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے روشن کوئی نہیں ہے واقعی وہ جگر دیکھا ہوگا آپ نے پیچھے سے اس پہ دم پہ وہ روشنی لگی ہوئی ہوتی ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جگر جا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت بڑی روشنی ہوتی ہے لیکن یہ روشنی سب دیا کے سامنے آ جاتا ہے تو جگنی کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور پھر جب سورج نکلتا ہے تو جگنو خود بھی ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالی جل جلو کی عظمت جس کے دل پر چھا جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی چیز میری نہیں ہے میرا وجود بھی میرا نہیں ہے جب وجود بھی میرا نہیں ہے تو میرا کمال کہاں چلا گیا کمال تو ہمارے ساتھ ہوگا جب ہم ہو خود نہیں ہے جب ہم خود نہیں ہے حقیقی وجود اللہ تعالیٰ کا ہے تو جب میں خود نہیں ہوتا کہ صفات کہاں چلے گئے وہ تو میرے ہے نہیں یہ جب جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا اتنا وہ اپنے آپ سے نکلتا جائے گا نکلتا جائے گا امام شرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سالکین نے ایک جماعت نے شیخ عبدالعزیز دین رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی کرامت بتائیں کوئی ایک کرامت ہمیں بتائے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے بڑھ جائے محبت بڑھ جائے ہمارے احتقاب میں پختہ ہو جائے اور تمہارے ساتھ زیادہ ہماری دلچسپی کیا وہ محبت بڑھ جائے <laughs> انہوں نے عجیب جواب فرمایا خاموش طور سے ہوا خاموشی کے بعد جواب میں فرمایا کہ آج وہ زمین پر اس سے بڑی کوئی کرامت ہے کہ نے ہم کو ابھی تک زمین پر چھوڑا ہے اور ہمیں درسا ہی دیا ہے حران کے سال سے ہم پہلے سے اس سے قابل ہو چکے ہیں کہ ہم کو زمین پر زمین میں دیں اور پھر فرمایا اللہ تعالی قسم جب میں زمین پر چلتا ہوں اور ایک قدم ڈال کر دوسرا اٹھاتا ہوں اور زمین کو نیچی اپنی کی بدستور پاتا ہوں تو ہر قدم پر اللہ تعالی شرماتا ہوں یا اللہ میں بھی اس کی قابل ہوا کہ پھر بھی اسی قدم کی توفیق بھی مل گئی جب آج کے اندر آج یہ آتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں سارا گندا ہوں کچھ بھی نہیں ہوں سوال اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ اپنی اپنی القابات لکھے یہ بھی آج کل القاب بن گئے میں حقیر میں فقیر میں کچھ بھی نہیں نہیں آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو آپ اگر خاک پر بیٹھ گئے زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو تم نے یہ سمجھا کہ میں نے توازن اختیار کی اس لیے میں زمین پر بیٹھ گیا تو تم تم تو سمجھو کہ آپ کے اندر تکبر ہے لیے کہ تم اپنے آپ کو اس زمین سے کی بیٹھنے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو کہ میرا مقام تو بڑا ہے کہ میں اوپر اچھے مقام پر بیٹھوں لیکن میں نے اپنے لیے کمزور جگہ منتخب کر دیا اس کا مطلب یہی ہوا مطلب ہے کہ آپ کے اندر بڑائی ہے اور یہ بڑائی انسان کو گراتا ہے شیطان کو اسی بڑائی نے گرا رہی ہے اور آدم السلام کو اسی آجی نے اٹھا دیا خطا دونوں کی ہوئی ہے حضرت علیہ وسلم سے خطا ہو گئی شیطان سے خطا ہو گئی غلطی ہو گئی سیدھا سیدھا کیوں کہ نہیں کیا نہیں مانا بات نہیں بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں مانی وہ آگے سے دلیل دینے لگا کہ میں اس سے اچھا ہوں میں اس سے اچھا ہوں خیر ہوں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کو میں نے منع کیا تھا دانے سے کس کس چیز کی کہانی سے تم نے کیوں کھا لی کیوں چکھ لی عرض کیا ربنا ظلمنا نفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین مجھے معاف کی یہ ہے بندگی اور یہی سوال جب حضرت موسی علیہ السلام ایک بار کسی جگہ مغموم بیٹھے تھے قوم سے کہ کرتوت سے نالان تھا حدیث میں آیا ہے یہ کس آیا ہے اس کا کچھ خلاصہ اس طرح ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حاضر کیا اس کی روح کو اور اس سے پوچھا کہ بیٹے تم کیوں خفا ہو تم کو کیوں کیا کیا پریشانی ہے انہوں نے کہ اگر آپ دانا نہ کہتے تو یہ مصیبت نہ ہوتی اگر آپ دانا نہ آپ دانا نہ کہتے تو یہ مشکل نہ ہوتی اب دانا کہہ لیا یہ بھائی صحیح ہے دیکھو تو اس نے کہا کہ بیٹے آپ نے کو پڑھا ہوگا آپ پر نازل ہوا ہے اس نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے پھر ادام علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ بیٹھے آپ ہم یہ بتاؤ کہ یہ اس تورات میں کیا لکھا ہے کہ یہ تورات کب آسمان تک آیا ہے پہلے اسمان کب یہ صرف اللہ تعالیٰ کی وہ اپنے خزانے غیب سے باہر لایا ہے انہوں نے کہا کہ پانچ سو سال پہلے میری آدم کی پیدائش سے پہلے پانچ سو سال پہلے یہ نازل ہوا تھا لکھا ہوا تھا پھر آدام سب نے سوال کیا کہ بتاؤ اس میں کیا لکھا تھا میرے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا تھا کہ آدم نے لیا جس کی سیمانہ کیا گیا تھا تو اس نے کہا کہ جب پانچ سو سال میرے پیدائش سے بھی پہلے گیا تھا تھا تو تو مجھے کہا اس کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ علیہ السلام غالب آیا میں اب فرض کر رہا ہوں کہ توازو جب ہوگی تو ہر جگہ پہ آدمی ٹھیک ٹھیک بات کرے گا وہاں اللہ تعالیٰ کی بات ہے کیا مناظ اللہ منانا خوب جانتا ہے یہاں جب مسئلہ بتانا پڑا تو مسئلہ صحیح بتایا مسئلہ تو یہی ہے جب آدمی توازو کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اب یہ رکاوٹ ہی دور ہو گئی اس کے آپ کی پاؤں کی بیڑیوں میں پاؤں میں جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں آپ پرواز نہیں کر سکتے آپ قرب الہی کو حاصل نہیں کر سکتے اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاؤں میں آنا کی جنجیر جی لگی ہوئی ہے میں یہ میں ایک ایسی جنجیر جی ہے جو آپ کو اپنے رابطے کی طرف چھوڑ ہی نہیں دیتا آدمی سوچا آدمی کے پاس ہے کیا چیز <laughs> کہ اس میں تکبر کرتے ہیں تکبر کے لیے کوئی چیز بھی ہونی چاہیے تمہارے پاس کیا ہے ہم مجھے بتائیں آنکھیں تمہاری نہیں ہے حسب نصب تمہارا خود نہیں ہے تم تم, تم خود پیدا ہو گئے یا کسی نے پیدا کیا ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اچھی نصب میں پیدا ہوں تو کیوں نہیں پیدا ہوتا ہر کوئی کہتا ہے کہ میں حسین بنوں تو کیوں حسین نہیں بنتا تو معلوم ہوا کہ کوئی کسی کے اختیار میں نہیں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے جس طرح بناتا ہے جس نسل میں پیدا کرتا ہے اور اسی چیز سے تم جو کماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں بہت ذہین ذہین ذہین لوگ آپ سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے پاس ایک ٹکر وہ ایک ایک ایک نوالے کے محتاج ہوتے ہیں دیکھا ہوگا اور بہت احمق لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ زیر و مال ہوتا ہے ایک بار ایک بزرگ کے دل میں خیال آیا کیا اللہ آپ نے مجھے اتنی ذہانت دی ہے کہ ایک ایک چیز کی تہ تک میں پہنچتا ہوں اور فلان آدمی وہ موٹی موٹی بات بھی نہیں سمجھتا اس کو اتنا مال دیا ہے اور مجھے پھر مال نہیں دیا یہ عجیب کس ہے یہ کیا معاملہ ہے اس کے دل میں بات ڈالی گئی کہ اے میرے بندے کیا تو چاہتے ہے کہ علم بھی بھی تم تم کو کو دوں دوں دولت میرا مخلوق نہیں ہے وہ بھی میرا بندہ ہے آپ پر ایک طرف ایک طرف فضل کیا دوسرے پر دوسری طرف فضل کیا سمجھ آئی بات اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم تم سے لے لوں تو تم کو یہ اس کو علم دے دوں اور آپ کو دولت دوں تم کو قبول ہے کہ نہیں نہیں قبول نہیں یہ توازو آپ کو بلند مقامات پر پہنچائے گا جو لوگوں نے تکبر کیا ان کا حال دیکھو فرعون کو دیکھو نمرود کو دیکھو شداد کو دیکھو ابو جہل کو دیکھو جس نے حق کے سامنے سر نہیں جھکایا یاد رکھیں تواز اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی کیا کہ آدمی اس حق کو مانے جس حق کو پہلے سے مانتا چلا رہا ہے ایک بات یہ بڑی اہم ہے اس کو سیکھ لو ایک آدمی ایک حق بات کو مانتا چلا آ رہا ہے وہ ہے حق پہلے سے اس پر وہ ڈٹا ہوا ہے چلتا چلا آ رہا ہے اور ایک حق وہ ہوتا ہے کہ اس پر یہ اس کا اس نے انکار کیا ہے پہلے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ حق ہے اب اس کے سامنے جو متقبر ہوتے ہیں نہیں جھکتا وہ کہتے ہیں کہ میری میری عزت میں فرق آئے گا تو جو حق دوسری کی جولی میں ہے دوسری کا حق ہے تو اس حق دوسروں کے پاس ہے یا مسئلے کے لحاظ سے کسی معاملے کے لحاظ سے کسی حق کسی حق کے لحاظ سے اس کا انکار کرنا تمہارا کیا یہ تکبر کی نشانی ہے یہ جو لوگ مناظروں میں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاس کرائے یہ حق کو حق کو پاس کراتا ہے یہ اپنے آپ کو پاس کراتا ہے سچ پوچھو سچ بولو جو لوگ اسی لیے مناظر کرتے ہیں بات سے بات نکالتے ہیں اور اس طرح وہ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دوسروں پر غالب کر دوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں جیت جاؤں یہ نہیں جاتا نہیں یہ اس بات کو یہ نہیں سمجھتا یہ اس کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ حق جیت جائے وہ کہتے کہ میں جیت جاؤں تو جو حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو جتواتا ہے وہ متکبر ہے یا متوازی ہے تکبر ہے اس بات کو یاد رکھیں ہم حق کو نہیں تلاش کرتے امام شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قسم کا کر کہتے ہیں کہ جب بھی میری کسی مسئلے پر کوئی بحث ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ حق اس کی زبان پر ظاہر کر دے حق اس طرح ہو تاکہ میں اس کو تسلیم کروں یہ ہے توازو آئیے ہم کہتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو غالب کر کے حق پرمال ہو جائے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم دیندار بھی ہیں ہم بڑے اچھے لوگ بھی ہیں ہم بڑے بزرگ بھی ہیں ساری خوبیاں ہمارے لیے ہوتی ہیں حالانکہ ہم متکبر ہوتے ہیں اور متکبر کے لیے کوئی خوبی نہیں اگر شیطان ایک جگہ تکبر کیا وہ تباہ ہو گیا تو ہم ترغان تکبر کرتے ہیں یہ تو وہ تکبر ہے جس کو ہم جانتے ہیں مثلا نمرود کا تکبر فرعون کا تکبر ایک تکبر دینداروں کا ہوتا ہے میں بڑا ذاکر ہوں میں بڑا شاکر ہوں میں بڑا مبلغ ہوں میں نے یہ کام کیا میں نے یہ کام کیا میں نے یہ کام کیا یاد رکھو کہ جو آدمی یہ تصور کرتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالی جل چل کی عظمت نہیں ہے اگر کسی نے بادشاہ کو ایک مرغی پکائی اس کے پاس سب کچھ بہت کچھ ہے وہ کر سکتا ہے اور وہ بادشاہ کہتا کہ میں نے بادشاہ کو مرغی کھلائی تھی تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بادشاہ کو فقیر سمجھتا ہے کیونکہ فقیر کو فقیر کو مرغی کھلاؤ تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے مرغی کھلائی ہے میری عزت کی اس نے میں ایک فقیر آدمی تھا دو ٹکڑے ٹکڑوں کو میں جمع کرتا تھا مجھے اس نے کیا دیا مرغی کھلائی اور یہ بادشاہ کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ میں جو تم کو بادشاہ تم میں جو مرغی کھلائی ہے اس کا بدلہ دے دو اس کے دل میں بادشاہ کی عظمت نہیں ہے بادشاہ کی بڑائی نہیں ہے یہ شخص کے دل میں اپنے رب کی بڑائی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں میں نے جہاد کر رہا ہوں میں نے تبلیغ کیا میں لوگوں کی اسلام مجھے وجہ سے ہو گئی تو خدا کی بندی تم بھی خدا کے ہو یہ تمہاری کروائی ہے جو کم کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس کی کی با, اس اس خوشی کو خوش کرو اس, اس, اس, اس سے کا شکر کرو جس شخص جو جب تم کوئی خدمت کرو اگر تم نے سمجھا کہ یہ خدمت میں نے کی ہے تو سمجھو کہ ہلاک ہو گیا میں مسجد بنائی خیرات کیا بڑی دولت خدا کے راستے میں اٹھائی پھر سمجھے کہ میں نے تو بڑا کمال کیا تو سمجھو کہ میں نے کیا کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ایک آدمی نے کہا افسر تھا بڑا ریٹائر ہو چکا تھا مفتی صاحب جب جہاں بھی میں کسی نیکی کرتا ہوں تو نیکی کا بدلہ مجھے دنیا میں برائی سے ملتا ہے مجھے اس کا نقصان ہوتا ہے دنیا میں میں نے اس کو عرض کیا کہ اگر تم نے کی ہوتی تو تم کو یاد کیسی ہوگی تم کو اپنی یاد کیوں ہے معلوم ہوا کہ تم نے نیکی نہیں کی ہے تم ابھی تک احسان جتلانے پر ہو کر دریا میں دار اسی آیات میں اللہ تعالی جل جانو آگے فرماتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں یعنی کاروں کے بارے میں ربنا سجدا یہ بھی ایک آجی کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جل جانو کے سامنے سجدوں میں قیام میں رہتے ہیں راتوں کو خواہ کے سامنے روتے ہیں اب یہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے روتا ہے گر گڑاتا ہے تو اس کو اپنی اوپر بزرگی کا شائبہ ہونے لگتا ہے کہ میں تو کچھ بن گیا اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں فرماتے کہ اس کی عادت نہیں ہوتی یہ ایسے نہیں ہوتے یہ تو ایسے یہ تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے رات گزارتے ہیں سیدھ میں گزارتے ہیں قیام میں گزارتے ہیں تو یہ یہ کہتے ہیں والذین یقولون عذاب جہنم ان عذابها کان غراما وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے یقیناً جہنم کا عذاب چمٹنے والی ہے سخت جب چمٹ جاتی دیکھو دوائی چمٹ گئی جاتی نہیں چمٹنے والی ہے تباہ کون ہے یقیناً جہنم اس میں تھوڑا سے ہر نبی برا ہے اور زیادہ اپنا اس کا مقام ہی ہو جائے اللہ تعالیٰ بچائے کفار کی تو بہت بڑا خطرناک ہے اب یہ آدمی جب اتنا عبادت کر کے یہ نہیں کہتا کہ مجھے اب تو وہ جن چاہیے جو کیا ہے جی، کسی کو نہ ملے بس مجھے ہی ملے یہ نہیں کہتا کہ میں اب کتب بن گیا ہے میں ابدال بن گیا یہ کہتے کہ مجھے جہنم سے بچائیں اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور کھل گئی قدرت اور کھل گئی معلوم ہوا کہ اب کیا ہو اب وہ اللہ تعالیٰ کی صرف معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دے میں تو ہوں جہنم کا مستحق لیکن مجھے بچائیے عبادت کے بعد یہ سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیات کے بارے میں پوچھا گیا راج شریف نے پوچھا ولدین آیا تو نما آتا ہو قلوب وجلا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کچھ دیتے ہیں تو اس کے دل لڑکتے ہیں صدیق رضی اللہ عنہ ہماری امیر ام المؤمنین صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ یہ شرابی ہے کبابی لوگ ہیں کیا کون سے لوگ ہیں یہ یہ جو خدا سے لڑکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں روزے رکھنے والے ہیں لیکن اسی لیے کہ ایسا نہ ہو کہ روزی نمازیں ہماری منہ پر نہ ماری جائیں جس طرح ایک بڑے بادشاہ کے سامنے کوئی آدمی گھر کے اندر کچھ نہ ہو فقیر آدمی ہے ایک مرغی پکائی یا کوئی دال پکایا یا بادشاہ نے کہا کہ مجھے اچھے سے دال پکاؤ میرا مہمان آیا ایک غلام ہے خادم ہے اس نے بڑی تیاری کی بیچارے نے کوشش کی لیکن جب وہ بادشاہ کے سامنے وہ دال لے جائے گا یا کوئی چیز جو اس بادشاہ نے کہا کہ مجھے پکاؤ اس کا ہاتھ کیا کرے گا لرزے گا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کی کیا مرضی کے مطابق ہوں گی نہیں ہوں گی اس کی جو شان ہے اس کے مطابق ہوگا نہیں ہوگا جب آدمی کے اندر آئی آ جاتی ہے تو اپنے عبادت کر کے اپنی عبادت سے گھبراتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے منہ پر نہ مارے مجھ کو حضرت امام حنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اس کا خار مدن کہتے ہیں خود مسجد کا کہ رات کے وقت میں یہ دیکھتا تھا کہ حضرت جس جگہ پہ نماز پڑھی ہیں اسی جگہ پر عشاء کی نماز پڑھی ہے اس جگہ پر صبح کے وقت بیٹھے ہیں اور اس کے دائیں ہاتھ میں دعا کر کے بائیں ہاتھ میں داڑھی یا دائیں ہاتھ میں داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ نعمان کو بخش دے یا اللہ نعمان کو معاف فرما دے نعمان اس کا امام بحانی فرحمۃ اللہ کا وہ ہے نام ہے اس کو معاف کر دیں یہ آج بھی جو یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم فلان ہیں فلان ہیں ہم یہ کیا ہے میں خطیب ہوں میں یہ ہوں میں میں یہ کر رہا ہوں ہمارے دلوں میں اللہ کی بڑائی کا احساس نہیں ہے احساس ہوتا تو ہم اس طرح نہ کہتے احساس ہوتا تو ہمارے معاملہ اس طرح نہیں ہوتا جو آج کل ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جل جالو ہمارے اندر ہمیں حقیقی ایمان میں آج نصیب فرمائے جب ہمیں وسیع کی معنی میں آواز ہمارے اندر آئے گی تو ہم حقیقی کیا میں ہم خدا کی بندگی کرنے والے بن جائیں گے پھر جو خدا کہے گا اس طرح کریں گے وہ کہے کہ فلاں کی فلاں کی طرف رخ کرو قبلہ کی طرف رخ کرو ہمیں رخ کریں گے وہ کہے کہ یہاں رخ کرو ہم یہاں رخ کریں گے ہمیں کیا ہے ہمیں کہے کہ فلاں کو سلام کرو سلام کریں گے وہ کو مت کرو نہیں کریں گے کیوں کہ ہم کسی کے غلام ہو گئے اللہ تعالیٰ کے ہو گئے ایک بار میں نے ایک بندر کو دیکھا مجھے بڑا عجیب لگا اس پر بات کو ختم کرتا ہوں ایک واقعی نتیجہ بتاؤں گا آخر لیکن بات پر اور ختم کروں گا انشاءاللہ اللہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے وہاں میلہ لگتا ہے آپ ہوگا آپ کی میلوں میں شاید ہوگا یہاں وہ کیا وہ سانپ والے آتے ہیں سانپ ہوتے ہیں بعض بکریاں ہوتی ہیں اس سے کچھ کمالات کرتے ہیں اس ساتھ ایک بندر تھا اور بندر جب ہم سال اکٹھے ہوتے تھے اس کے لیے وہ ڈول سا سا تھا چھوٹا ڈگ ہم جمع ہو گئے وہاں اتنا ڈول تھا چھوٹا سا تو کیا دیکھیں ہم کچھ کرتب دکھاتے ہیں ہم بچے تھے وہاں اسکول سے وہاں کڑے ہو گئے میلہ تھا اس اس نے بندر کو کہا کہ اپنے آپ کی منشی بناؤ اب نہیں منشی جی جب وہ جو کہا کہ منشی جی اس نے فوراً ٹول کو اس کے وہاں جو ٹول تھا وہی اس کو اٹھا کے اس پر بیٹھ کر سگریٹ لگائی ہم بڑی حیران ہو گئے اور قریب ہو جی۔ اس نے کہا کہ تھا سب کو بگاؤ اب اس نے لاٹھی لے کر وہاں لاٹھی پڑی تھی سب کو پیچھے پیچھے کرنا شروع کر دیا <laughs> وہ بن گیا وہی منشی پھر دیکھا پھر اس نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ اب ان کے لیے رقص کرو یہ تم تم اس کو خفا کر دیا ناچو وہ اس نے ناچنا شروع کر دیا اب منشی جی کبھی تنادار جی کبھی ناچتا ہے کتنا برا لگتا ہے کہ ایک دم تنادار بھی ہے کیا ہے اب کیا ہو گیا ناچنے والا بن گیا آخر میں وہ پیسہ اکٹھا کرنا چاہتا تھا کہ ہم سے سوال کر لو کہ ہمیں کچھ کچھ چند دے دیا ہمیں تو ایک ایک آدمی کو وہ کیا کمیز سے پکڑتا تھا ہاتھ میں پھیلا کر کے کچھ دے دو مجھے اور پیسہ کہاں ڈالتا تھا مالک کو دیتا تھا تو جب آدمی اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتے ہیں وہ نہیں دیکھتا کہ میری عزت کس چیز میں ہے میری نقصان کس چیز میں ہے میرا فائدہ کس چیز میں ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے رف کا حکم کیا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ جل جل کو دیکھتا ہے پھر جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو قرآن میں مزہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا رب کا کلام ہے میں نے ایک بات ایک کچھ اشعار سنے تھے اور دیکھے تھے کتاب میں پھر میں نے مولانا امجد صاحب سے کہا کہ بھائی اس کو تصحیح کرو اس نے کہا مجھے فرش زیادہ نہیں آتی پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے صحیح ہے اس طرح میں آپ کے سامنے ورث کروں گا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس آدمی کو کلام الہی اس میں اللہ تعالیٰ کو اس کو کی خوشبو اس کی کلام کی خوشبو نظر نہ آئے تو اب اس کا کیا ہے اصلاح پوری نہیں ہوئی ہے تو وہ اور ایک نہیں وہ کیا ختم کیا نام تھا زیب النساء ایک ایران کا کوئی بادشاہ تھا اس کی زبان سے ایک مصرا نکل گیا مصرا پہلے زمانے کے عجیب سوالات ہیں بس اس کی پیچھے پڑ جاتی تھی میری زبان سے نکل نکلا ہوا بات تو کلام الہی ہے گویا وہ جملہ ایسا تھا دوری ابلک کسے کم دیدہ موجود یہ ایک جملہ اس کے زبان سے نکل گیا ایک مصرا کہ کیا ہم اس کو برگا کہتے ہیں پشتوں میں پشتوں میں برگا اردو میں جو کالا ہو جو آدھا کالا آدھا سفید اس کو کیا کہتے ہیں چتکوبرا ہاں؟ چتکوبرا موتی کسی نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ یہ ایسا وہ بھی ہے کہ ایسی موتی بھی ہو کہ وہ کیا ہو کچھ سفید ہو کچھ کالا ہو اب وہ نکل جب اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ اس کی پیچھے کیا لگائیں اس کے بعد کم سے کون سا ہونا چاہیے ایک بات زیب النساء بیٹی ہے بڑی شاعرہ تھی اس کو منع بھی کر رہی تھی والد صاحب کہ نہ کھاؤ وہ ایسے بیٹی اس کو آنسو آ گئے اس نے سرما لگایا تھا تو اس کی جب جب سرما آنکھوں آنکھوں میں کا جو کیا وہ آنسو آ گرے تو اس میں سفید میں سفیدی میں کیا سیاہی آ گئی سفیدی میں سیاہی آ گئی تو اس نے کہا مگر اشکی تبان سرما الوٹ ہاں ہے وہ کیا ہے وہ محبوب کے آنسو جو سرما سرما ہو جو آنسو جو سرما لگا ہو وہ ہے کیا وہ موتی جو چھت کبرا موتی ہے یہ بات جب بادشاہ کو مل گیا ایران بادشاہ کو اس کے لیے بڑا اب کیا کہتے ہیں جس کے لیے وہ بناتے ہیں جلسہ ہاں؟ ہاں؟ نہیں نہیں نہیں وہ اس کو وہ شعرا کا اپنا ایک چیزیں ہوتے ہیں مشاعرہ کیا ہے اس کے لیے بڑا انتظام کیا اور اس کو مہمانی خصوصی کے طور پر بلایا اس کو جواب پیغام بھیجا کہ ہندوستان میں ایک ایسا بڑا شاعر ہے اس کو ہم اس کے لیے ہم نے ایک انتظام کیا ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے اور نظیب العظمی رحمۃ اللہ نے اس کو بتایا اپنی بیٹی کو کہ میں تم کو کہا تھا کہ اشعار مت بولو مکہ مت کہو اب سب کی ہوگی کہ ہم کہتے ہیں کہ عورت ہے یہ ہے وہ ہے تو اس نے کہا کہ جواب میں خود دوں گا آپ فکر رکھیں وہ فردی والی تھی یہ نہیں کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ آج کل اسمبلی میں بیٹھ جاتی ہے ایسے نہیں تھی اس نے کہا کہ میں آتا ہوں میں اس نے اس نے ایک تقریب میں اس تقریب میں ایک مصرا مثرا چند اشار بیجے تو اس کی دو اشار یہ ہیں خن مخفی منم چنبو یہ گول گل میں اپنے باتوں میں اپنی شہر میں ایسی چپی ہوئی ہوں جس طرح گلاب کی پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے اب گلاب کا پھول تو نظر آتا ہے خوشبو نظر خوشبو نظر آتی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ میری دیدار کی تمنا نہ رکھو تم نہ سوچو کہ میں ان آنکھوں سے اس خوش وہ کیا اس پول کی خوشبو کو دیکھوں گا وہ خوشبو تو اندر ہوتی ہے جب تک وہ باہر نہ آئے جب تک نہ چھوڑ نہ جائے اس کو ہاں کی میل درد در سخن مورا جو مجھے چاہتا ہے کہ میں اسے دندا دیدار کروں تو میری باتوں کو سنیں تو جو آدمی جس کا دل خدا کی طرح اچھا سے لگ جائے پھر وہ رب کے کلام میں کس کو محسوس کرے گا اپنے رب کو محسوس کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بنا دے یہ سارا یہ ہو رہا ہے یہ سارا اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے دل بن جائے ہمارے اندر توازو آ جائے آئی آ جائے اور ہم حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی پوری پوری بندگی کرنے والے بنے ان شاء اللہ بعد کی پر پوری بات ہوگی رحمت کے رحم و